ناگزیر خون ریزی یہ قتل بالحق اگرچہ صورت میں قتل بغیر حق کی طرح خون ریزی ہی ہے مگر حقیقت میں یہ ناگزیر خون ریزی ہے جس سے کسی حال میں چھٹکارا نہیں اس کے بغیر نہ دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے نہ شر و فساد کی جڑ کٹ سکتی ہے نہ نیکوں کو بدوں کی شرارت سے نجات مل سکتی ہے نہ حقدار کو حق مل سکتا ہے نہ ایمانداروں کو ایمان اور ضمیر کی آزادی حاصل ہو سکتی ہے نہ سرکشوں کو ان کے جائز حدود میں محدود رکھا جا سکتا ہے اور نہ اللہ کی مخلوق کو مادی اور روحانی چین میسر آ سکتا ہے اگر اسلام پر ایسی خون ریزی کا الزام ہے تو اسے اس الزام کے قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی آر نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اور کون ہے جس کا دامن اس ناگزیر خون ریزی کی چھینٹوں سے سرخ نہیں ہے بدھ مذہب کی اہنسا اس کو ناجائز رکھتی ہے مگر وہ بھی بھکشو اور گرہستی میں فرق کرنے پر مجبور ہوئی اور آخر اس نے ایک قلیل جماعت کے لیے نجات یعنی نروان کو مخصوص رکھنے کے بعد باقی تمام دنیا کو چند اخلاقی ہدایات دے کر گرہست دھرم اختیار کرنے کے لیے چھوڑ دیا جس میں سیاست تاذیر اور جنگ سب کچھ ہے اسی طرح مسیحت بھی جنگ کی کلی تحریم کے باوجود آخر کار جنگ پر مجبور ہوئی اور جب رومی سلطنت کے مظالم برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن پر قبضہ کر کے ایسی جنگ برپا کی جو ناگزیر خون ریزی کی حد سے بہت آگے نکل گئی ہندو مذہب میں بھی متاخرین فلاسفہ نے اہنسا پرمو دھرما کا عقیدہ تجویز کیا اور جیو ہتھیا کرنے کو پاپ قرار دیا مگر اسی عہد کے مقنن منو سے فتویٰ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص ہماری عورتوں پر درازی کرے یا ہمارا مال چھینے ہمارے دھرم کی آبروئی کرے تو ہم کیا کریں تو اس نے جواب دیا کہ ایسے جفا کار انسان کو ضرور مار ڈالنا چاہیے عام اس سے کہ وہ گرو ہو یا عالم برہمن بوڑھا ہو یا نوجوان یہاں مذاہب کا مقابلہ کر کے اس ناگزیر خون ریزی کی ضرورت ثابت کرنے کا موقع نہیں ہے تقابل کی بحث ایک الگ چیز ہے جو اپنے موقع پر آئے گی اور اس وقت یہ ثابت ہو جائے گا کہ جو مذاہب جنگ کو برا سمجھتے ہیں وہ بھی عملی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اس ناگزیر چیز سے اپنے آپ کو مجتنب رکھنے میں ناکام رہے ہیں سر دست ہمارا مدعا صرف یہ دکھانا ہے کہ نمائش اخلاق کے لیے کوئی جماعت خواہ کیسے ہی اونچے خیالی فلسفوں تک پہنچ جائے لیکن عمل کی دنیا میں آ کر اسے دنیا کے تمام مسائل کو عملی صورتوں سے ہی حل کرنا پڑتا ہے اور یہ دنیا خود اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس کی حقیقتوں کا عملی تدابیر سے مقابلہ کرے قرآن نازل کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ حرمت نفس کے لیے ویسے ہی خیالی لذت بخشنے والے اصول پیش کرتا جیسے کہ اہنسا کے عقیدے میں پائے جاتے ہیں اور یقیناً وہ اپنے موجزانہ کلام میں ان کو پیش کر کے دنیا کی عقلوں کو دنگ کر سکتا تھا مگر اس فاتر کائنات کو خطابت اور کی نمائش مقصود نہ تھی بلکہ وہ اپنے بندوں کے لیے ایک صحیح اور واضح دستور العمل پیش کرنا چاہتا تھا جس پر کار بند ہو کر ان کی دنیا اور دین درست ہو سکے اس لیے جب اس نے دیکھا کہ اللہ بالحقی کے استثناء کے بغیر محض لا تقتل النفس کا عام حکم مفید نہیں ہو سکتا تو یہ اس کی بے عیب ذات سے بعید تھا کہ دنیا والوں کو لما تقولون ما لا تفعلون تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو کا تانہ دینے کے باوجود وہ انہیں یہ سکھاتا کہ زبان سے اہنسا پرمو دھرما کی آواز بلند کرو اور ہاتھ سے خوب شمشیر زنی کرتے رہو بس یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہی تھی کہ اس نے حرمت نفس کی تعلیم کے ساتھ قصاص کا قانون بھی مقرر کیا اور اسی طرح اس قوت کے استعمال کو ضروری قرار دیا جس کا استعمال حرمت نفس کی حفاظت کے لیے ناگزیر ہے